حجا الفقير النحرير الأديب الأريب محمد افتخار الأوضمي مثانا بعلومه وفيوزه حفظه الله إلى الإمام السحابي رحمه الله تعالى ومثانا بعلومه وفيوزه ما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي حا قال وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنكم كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليه مرتين او ثلاثا فانه لا يدري احدكم اين باتت يده وبهم قال حدثنا ابن أبو داود وفهد قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني ابن شهاب عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وبهم قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زايدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنكم عن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وبين قال حدثنا ابن ابو داود قال حدثنا احمد بن عبد آه، احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن ابو ابو شهاب عن الاعمش عن ابي صالح وابي وابي رزين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير انه قال فليغسل, فليغسل يده مرتين وثلاثا وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وبين قال حدثنا ابن ابو داود قال حدثنا قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن جابر بن عن جابر بن اسماعيل عن قيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه ثلاثا قالوا فلما روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة من البول لأنهم كانوا يتغوتون ويبولون ولا يستنجون بالماء فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم من أبدانهم وقد يجوز أن يكون كانت في موضع قد مسحوا من البول أو الغاية فيعرقون آه، فتنجس بذلك آه، فتنجس بذلك أيديهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثا وكان ذلك طهارتها من الغاية أو البول كان إن كان آه، إن كان أصابها فلما كان ذلك يطهر من البول أو الغاية وهما أغلظ من أغلظ النجاسات كان أحرى أن يطهر مما هو دون ذلك من النجاسات وقد دل على ما ذكرنا من هذا اللهم صل على سيدنا محمد دوسرے مسئلے کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے اور پہلے مسئلے کو بالکل آخر میں قضب قوموں سے ذکر کیا ہے اور یہ جو دوسرا مسئلہ ہے جس میں تقریب بھی ہے اور اس میں تسبیح بھی ہے دونوں مسئلے اس لیے کہ ایک ہی روایت میں دونوں مسئلوں کو ذکر کیا ہے اس لیے علیحدہ علیحدہ اس کو بیان نہیں کیا بلکہ ایک ساتھ اور اکٹھا بیان کیا ہے جیسے کہ اوپر کی روایتوں میں گزر چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ساتھ مرتبہ دھویا جائے اور پہلی مرتبہ فرمایا یا سابعہ یعنی آخر میں مٹی سے اس برتن کو دھویا جائے ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دینا چاہتے ہیں <clears throat> ان روایتوں کا پہلا جواب مبنی ہے قیاس پر اور مقیس علیہ حدیث مستحقز کو قرار دیا ہے اور حدیث مستحقز کو اپنی کئی سندوں کے ساتھ یہاں پر بیان فرمایا اور مستحفظ کے ہاتھ دھونے کپس منظر کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا اور اس کا حاصل یہ کہ بول و برات یہ تمام نجاستوں میں یہ اشد ہے اشد اور حدیث میں سراہتن فرمایا کہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ ہاتھ دھو لیا جائے پھر ہاتھ کو پانی میں ڈالا جائے اور یہ اسی بنیاد پر کہ اس ہاتھ میں تلویز کا احتمال ہے تو جب بول و برات تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے تو اس سے کم درجے کے نجاست والوں قلب کل یہ بطریق اولا یہ تین مرتبہ سے پاک ہو جانا چاہیے یعنی تصویر یا تطریب یا تصویر یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے ایک جواب تو اس کا یہ دیا ہے جی کہ حدیث مستحقل میں جب اشد نجاستن تین سے تین مرتبہ دھونے سے پاک تو اس سے اخف جو نجاست ہے بطریقے اور اس کو پاک ہو جانا چاہیے دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حضرت ابو حریرا ہے اور حضرت ابو حریرا باب کی پہلی جو روایتیں ہیں اس کے بھی راوی ہیں کہ جس میں تسبیح اور تقریب کو ذکر کیا اور یہی ابو حریرا ہیں جو تسلیف کو نقل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی تصلیس کا فتویٰ دیا کرتے تھے اس سے اس یہ اپنے مسئلے پر وجہ استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو حریرا اپنی پہلی روایت کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ پہلی روایت اس راوی کے نزدیک منسوخ ہو اور یا استحباب پر محمول ہو تو دونوں دونوں احتمال ہے کہ یا تو وہ منسوخ ہے حکم اگر وجوب پر محمول ہے اور اگر وجوب پر محمول نہیں ہے تو پھر ایک اس کو استحباب پر محمول کیا جائے تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے تسلیس واجب ہے اور تسبیح مستحب ہے یا تسبیح منسوخ ہے اور یہ تسلیس اس کے لیے ناصف ناصف ہونے کا قرینہ کیا ہے بعض لوگوں نے تو اس کو الٹا کہا کہ ہو سکتا ہے کہتے ابو ویرا کی تصریف والی روایت پہلے ہو اور یہ فتوا دیا کرتے تھے اور بعد میں تصویر والی روایت اس کے لیے ناسک بن گئی تو یہ احتمال اس لیے غلط ہے کہ یہاں پر علامہ تحوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو حریرا کا فتویٰ جو ہے یہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا معلوم ہوا یہ آخری روایت یہ تسلیس کی ہے اس لیے کہ اب آپ کے بعد تو کوئی روایت انہوں نے نہیں سنی لہذا آخری روایت تسلیس کی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ راوی اپنی روایت کے خلاف اگر یعنی اگر وہ پہلی روایت صحیح ہو اور اس کے خلاف اگر عمل کرے فتویٰ دے تو اس سے اس کی عدالت ساخت ہو جاتی ہے اور وہ قابل وسوخ نہیں ہوتا اور حضرت ابو عبورہ کے بارے میں یہ تصور کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر پہلی روایت کے خلاف فتوا دے یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جبکہ پہلی روایت ان کے نزدیک یہ منسوخ ہے یا غیر واجب ہے اس لیے تصویر تسلیس کا کی روایت بھی کی اور اس کے مطابق فتویٰ بھی دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کا یہی مسلک رہا تو یہ ساری چیزیں دراز کرتی ہیں کہ اس کو منسوخ قرار دیا جائے ایک جواب تو اس کا یہ ہے جی دوسرا جواب <clears throat> کہ حضرات شوافے سے یہ معارضے کے طور پر یہ بات ذکر کی یعنی الزامی جواب انہوں نے ہم پر الزام یہ لگایا کہ آپ حضرت ابو حریرا کی تصویر والی روایت اس کو آپ نے جس کو حضرات شیخین نے بھی ذکر کیا ہے اس پر آپ عمل نہیں کرتے اور اس کو چھوڑ کر تصویر پر عمل کرتے ہیں تو اس کے معارضے میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے تو آپ بھی عمل نہیں کرتے اس لیے کہ ایک روایت ہے تصویر کی اور ایک روایت ہے تسمین کی یعنی آٹھ مرتبہ دھوئیں سات مرتبہ پانی سے اور ایک مرتبہ مٹی سے اور جبکہ آپ کے نزدیک آٹھ مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے ان روایتوں میں آپ توجہ اور تعویل کرتے ہیں اور آپ کا مسئلہ تصویر کا ہے تو آپ نے بھی حضرت عبداللہ ابن مغفل کے آگے روایت آ رہی ہے تو اس لیے اس روایت کو قابل احتجاج سمجھا گیا ہے اور اس روایت پر آپ کا عمل نہیں اس لیے کہ یہ سکہ راوی ہیں اور سکا راوی کی زیادتی قابل قبول ہے اور قابل عمل ہے تو اگر آپ کو زیادہ ہی عمل کرنا ہے تو تصویر کے بجائے تسمین پر عمل کرنا چاہیے جبکہ آپ کا عمل نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر شوافے نے غلطی کی تو ہم بھی غلطی کریں بلکہ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بل فرض کہ حضرت ابو حرا کی روایت تصویر والی اگر صحیح ہے اور وہ منسوخ نہیں ہے تو عبداللہ ابن مغفل کی روایت پر عمل کیا جائے لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ روایت تصویر کی یہ منسوخ ہے تو عبداللہ ابن مغفل کی روایت بھی منسوخ اس منسوخ ہونے کا قرینہ کیا ہے منسوخ ہونے کا قرینہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتے کے بارے میں تدریجی احکام اہل عرب کتے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے بہت زیادہ مانوس ہوتے تھے اور کتے کو اپنے ساتھ رکھنا اور اس کا جھوٹا کٹھا کھانا پینا اور یہ ایک رواج تھا ان کے دلوں سے اس کی محبت نکالنے کے لیے آپ نے ابتدان تغلیزی احکام جاری فرمائے یہاں تک کہ کتے کے قتل کرنے کا بھی حکم دیا گیا بعد میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ بھی ایک امت ہے مجھے کیا ہوا کہ میں کتے کو اب قتل کراؤں ایک وقتی طور پر کتے کے قتل کا حکم دیا یہ نہیں کہ ہمیشہ اس حکم کو باقی رکھا جائے تو اس لیے آپ نے قتل سے منع کر دی تو کتے کے احکام میں ایسا کہ شدت سے خفت کی طرف ہے ایسا نہیں کہ پہلے حکم خفیف ہو اور بعد میں شدید ہو لہذا یہ قتل کا واقعہ اور قتل کا یہ حکم ابتدائی اسلام میں جس کو حضرات شوافی بھی تسلیم کرتے ہیں لہذا اس کے برتن کے پاک ہونے کی جو دو روایتیں ہیں اس ابتدا کے ساتھ مناسبت تسلیس کو نہیں ہے بلکہ تصویر کو ہے تو اس لیے کہا جائے گا کہ جس طرح قتل کا حکم ابتدا تھا ایسے ہی تسمین اور تصویر اور تطریب کا حکم بھی ابتدا میں تھا بعد میں جس طرح قتل کا حکم منسوخ ہوا تو ایسی تصویر کا حکم جو شدت بدلا کرتا ہے وہ بھی منسوخ ہوا اب رہا مسئلہ یہ کہ سات تسمین والی روایت کا ایک جواب تو یہی ہے کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور دونوں میں یہ تدبیق کی سوچ بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر حکم استحباب کا ہے اور تسلیس میں حکم وجوب کا ہے تو اس لیے دونوں میں تدبیق بھی ہو سکتی ہے اب رہا یہ کہ استحباب کی کیا خصوصیت ہے اس کے لیے جبکہ بول و براز کے سلسلے میں تو یہ ارشاد نہیں ہے اور نہ یہ حکم ہے لیکن یہاں پر یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا کہ آٹھ مرتبہ اور مٹی سے دھونے کا حکم تو اس کے بارے میں یہ آج کی تحقیق بتلاتی ہے کہ کتے میں سمیت بہت زیادہ ہے یعنی جراثیم سمیت کے جراثیم بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایمرجنسی کے طور پر ہر اسپتال میں کتے کے کاٹنے پر جو انجیکشن لگایا جاتا ہے ایمرجنسی میں اس کو رکھنا ضروری کہ کتا جب کاٹتا ہے اگر فوراً اس کا تدارک نہ کیا جائے تو آدمی کے مرنے کا اور زہر کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آج بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے بڑے اہتمام سے کہ جب تک آدمی انجیکشن تلاش کرے گا مریض چل بسے گا ہر اسپتال میں اس انجیکشن کا رکھنے کا اہتمام ہوتا ہے اور فوری طور پر یہ اس کو یہ طبی امداد پہنچائی جاتی ہے اور اس کا باقاعدہ ایک کورس ہے اور اس کورس کے پر اس کورس کی تکمیل اسی لیے کرائی جاتی تاکہ اس کے زہریلے اثرات آگے نہ بڑھنے پائیں اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور اس سلسلے میں علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک مالکی مالکی المذہب ایک بزرگ تھے اور ان کی روحانیت بڑی اعلی درجے کی تھی اس کو آزمانے کے لیے ایک دفعہ انہوں نے کتے کا جھوٹا پی لیا دیکھیں کیا ہوتا ہے تو کہا گیا کہ جب انہوں نے اس کو استعمال کیا تو ان کی ساری روحانیت ختم ہو گئی اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئی بڑی مشکل سے توبہ استغفار کیا اور اس کی تلافی کی جو صورت ممکن ہو سکتی کی پھر جا کر ان کی جان بچی بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ یعنی اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اس کے زہریلے اثرات سمیت زیادہ ہوتی ہے اور مٹی کا حکم بھی کل میں نے بتلایا تھا کہ مٹی میں یہ ایک خاص اللہ تعالی نے مادہ رکھا ہے اور ایک اس میں گندھک کا جز رکھا ہے جو جراثیم کش ہوتی اس لیے یہ حکم دیا گیا لیکن وجوب کے طور پر نہیں بلکہ حفظان صحت کے اعتبار سے طبی طور پر امت کے لیے شفقتاً یہ بات کہی گئی ہے شرعن یہ حکم لازم اور واجب نہیں شاہ علی اللہ محدود دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصویر کا یہ نقطہ بیان فرمایا کہ جس طرح اصحاب کہف سات تھے آٹھواں ان کا کتب اور کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں و تما اور درندگی جہاں اس کی ایک صفت خوبی ہے کہ مالک کا وفادار ہوتا ہے اور وہیں پر اس کے اندر خرابی ہے کہ انتہائی حریص ہوتا ہے اس میں درندگی ہوتی ہے اور کسی مردار جانور پر جب کتا ہوتا ہے تو کسی اور کو آنے نہیں دیتا اگرچہ اس سے نہ کھایا جائے جیسے کہ آپ جب دعوت آتی ہے تو پلیٹ بھر بھر کر لینے کی کوشش کرتے ہیں چاہے دوسرے ساتھی کو ملے یا نہ ملے تو ایسے یہ بھی حریص جانور اور جب آدمی کسی جانور کو یہ جو محرمات وہ جو حضر و اس کا حضرات مفسرین نے نقطہ یہی بیان فرمایا کہ جو غذا آدمی کھاتا ہے اس غذا کے اثرات انسان کے اعمال افعال اور اخلاق پر پڑتے ہیں اگر یہ خواس کو اگر کھائے گا تو خبیص اوساف اس کے اندر منتقل ہوگی حرام کھائے گا تو اس کے نفوست اس کے اثرات یا یہ رسول یا یہ رسول کلو منت طیبات بات وامرو کلو طیبات کو پہلے بیان فرمایا وامل سالحہ کو بعد میں بیان فرمایا اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ عمل صالح کا ترتب عقل حلال پر ہے اگر عقل حلال نہ ہو تو پھر عمل صالح پر آنا بہت مشکل ہو اس لیے وام الساعر کو بعد میں ذکر فرمایا کہ اگر عمل صالح کرنا چاہتے ہو تو اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچانے کی کوشش کرو لہذا ہم ایک دوسرے کی بوٹیاں اڑا دیتے ہیں ایک دوسرے کا کھانا بھی کھا جاتے ہیں اور جب وہ پوچھتا ہے میرا کھانا کہاں گیا تو کہتے ہیں لا دری تو یہ ساتھیوں کا مال جو کھا لیتے ہیں یہ بھی عقل حرام ہی کی ایک صورت ہے کہ بغیر کسی کا حق بغیر صاحب حق کی اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں اسی طریقے سے مذبق میں ساتھی موجود نہیں اس کا کھانا لے آئے جھوٹ بول کر جبکہ جائز نہیں ہے اصولی طور پر جائز نہیں ہے اس لیے کہ جو ساتھی موجود نہیں ہے اس کا کھانا نہیں لینا چاہیے لیکن آپ نے لے لیا یا کسی ساتھی کو مہمان کو کھلا دیا تو خود بھی حرام کھایا اور مہمان کو بھی حرام کھلایا اس لیے کم سے کم آپ حضرات اس تقوی پر نہیں تو فتوے پر عمل کریں یہ تقوی نہیں ہے یہ فتویٰ ہے تو اس لیے آپ کم سے کم عمل کر کے آنے والوں کے لیے ایک ندیر چھوڑ کر جائیں کہ ہم اس فتوے کے مطابق کھانا استعمال کرتے ہیں یہ جملہ محترض ہے جی۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف سات تھے آٹھواں کتا تھا ان سات بزرگوں نے اس پر توجہ ڈالی یہاں تک کہ وہ کتا ان کے ساتھ رہنے کے قابل بن گیا اسی لیے سات مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا تاکہ سات مرتبہ دھونے کے بعد جراثیم اس کے ظاہر ہو جائے اور وہ برتن استعمال کے قابل بن جائے جی وغیرہ وغیرہ جی تو یہ ہے امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب پہلا جواب اور آگے حضرت عبداللہ ابن مغفل کی روایت کو ذکر کر کے الزامی جواب دیا اور ہمارے نزدیک تسمین کی تصویر کی یہ روایتیں یا منسوخ ہیں یا استحباب پر محمول جی وقد دل على ما ذكرنا من هذا ما قد روي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم في الإناء يلغ, يلغ, يلغ فيه الكلب والهر قال يغسل ثلاث مرار فلما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء من بلوغ الكلب فيه إيه. وبه وبه قد وقد حدثنا وقد روي وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع لأن لأن نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمع ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ما ذك إلا إلى مثله إلا إلا إلى مثله یعنی یہ گمان نہیں کرتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی روایت کو چھوڑ دیا ہو لیکن چھوڑا اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں اسی جیسی کوئی روایت آئی ہو ورنہ وَإِلَّا सतत अदालत हो فلم يقبل قوله ولا روايته وَلَا وجب أن يعمل بما روينا في السبع بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روي عبد الله بن مغفل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لأنه زاد عليه وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا سعيد بن عامر آه، ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن مغفلة رضي الله عن عبد الله بن مغفل مغفل رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لي وللكلاب ثم قال إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب اس کی توجہ حضرات صاحب ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مغفل کی یہ روایت ہے اور اس روایت کو صنعت کے اعتبار سے وہ ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تمام حضرات مدسین نے اس کی تغلید کی اللہ ابن حضر کے قول کی اور پھر اس پر یہ توجیح کی کہ اگر یہ روایت صحیح ہے صنعت کے اعتبار سے قابل عمل ہے تو اس پر عمل نہیں کر, نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں وہ اب فرس بتراب کا کہ ساتویں مرتبہ مٹی سے برتن کو دھویا جائے گا اور ظاہر ہے کہ مٹی کے ساتھ پانی بھی استعمال کیا جائے گا تو اس میں غسل بھی ہے اور اس میں تطریب بھی ہے لہذا ساتویں مرتبہ میں دو عمل ہے ایک پانی سے دھونے کا اور ایک مٹی لگانے کا <clears throat> تو اس مٹی لگانے کو سامنا سے تعبیر کر دیا ہے ورنہ تو ہے سابیا ارے ہے سات مرتبہ لیکن ساتویں مرتبہ میں چونکہ مٹی کا استعمال ہے تو اس لیے اس کو سامنا سے یہ تعبیر کیا ہے یہ اس کی توجہ بیان کی جی وبين قال حدثنا حدثنا ابن مرزوق قال قال حدثنا وهب عن شعبة فذكر مثله فهذا عبد الله بن مغفل قال قد روى رضي الله تعالى عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يغسل سبعا ويعفر ويعفر الثامنة بالتراب وزاد على أبي, بق... على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والزائد أولى من الناقص فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول لا يطهر الإناء حتى يغسل ثمان مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك ليأخذ بالحديثين جميعا فإن ترك حديث, حديث فإن ترك حديث عبد الله بن مغفله قد لزمه ما ألزمه خصمه في ترك السبع التي قد ذكرنا وإلا فقد بينا أن أغرز النجاسات يطهر منها غسل الإناء ثلاث مرات فما دونها أحرى أن يطهر أن يطهره ذلك أن يطهره ذلك أيضا ولقد قال الحسن في ذلك بما روى عبد الله بن مغفل وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حرة عن الحسن قال إذا ولغ الكلب في الإناء غسل, غسل سبع مرات والثامنة بالتراب وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا من حكم آه، من حكم اللحمان في باب آه، سور الهرة خاص طور پر یہ جو نظر سور الهرة میں بتلایا تھا کہ لواب گوشت کے تابع ہے تو اس کی نجاست میں بھی وہی نظر یہاں پر بھی ہے کہ گوشت اس کا حرام ہے تو اس کا سور بھی حرام ہوگا اور یہ دلیل نظر کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے تردید اور ان کے خلاف استعمال کی جا سکتی طاهر اس سے مراد ذهب قوم سے امام مالک اور ان کے مطوقی مراد ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ اس ولوک کی صورت میں پانی تو ہے پاک اور دوسرے یہ کہ پانی پاک ہونے کے باوجود اس حدیث پر تسبیح پر عمل کیا جائے گا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکم تعبدی ہے لہذا ہم اس پر خلاف قیاس عمل کرتے ہیں برتن کے سلسلے میں خاص طور پر لیکن ان پر حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جب آپ سے سوال کیا گیا حوض کے بارے میں کہ اس حوض پر سبا وغیرہ آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ادا کان المع لم یام خبصن اس حدیث سے بظاہر مفہوم مخالف سے استدلال ہے اور اگرچہ حضرات اناف مفہوم مخالف کے قائل نہیں لیکن یہ ثلاثہ چونکہ مفہوم مخالف کے قائل ہیں لہذا ان کے نظریے کی تردید خود ان کے اصول سے کرنا مقصود ہے کہ جب آپ نے قلتین کا تذکرہ کیا اور قلتین ہو یا معدون القلطین برابر ہو تو اس قلتین کے ذکر کا فائدہ کیا ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ قلتین کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر پانی قلتین سے کم ہو تو وہ نجیس ہو جائے گا اور قلتین یا مازاد قلتین ہو تو وہ طاہر رہے گا تو اس سے معلوم ہو کہ پانی اگر قلتین سے کم ہو اور ولوغ قلب ہو جائے تو وہ پانی نجس ہوگا باوجود کہ اس میں تغیر اوصاف ایک ہے قلتین کی تعین یہاں پر تعین سے استدلال نہیں ہے بلکہ قلتین کے ذکر سے تو قلتین کے جو بھی معنی آپ لیں اور ہم نے پیچھے یہ بھی بتلا دیا کہ ہمائے ندیب قلتین سے اشارہ مائے کثیر اور مائے جاری یا کل جاری وہ مراد ہے اور مادون القلتین سے مراد مائے راکد اور ٹھہرا ہوا پانی مراد جی ويغسل الإناء سبعا وقالوا إنما ذلك تعبد تعبدنا به في الآنية خاصة فكان من الحجة عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحياز التي تردها السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معنى ولكان ما هو أقل منها وما هو أكثر سواء سواء فلما جرى الذكر عن القلتين ثبت أن, حكم أن حكمها خلاف, خلاف حكم ما هو دونهما فثبت بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلوغ الكلب في الماء ينجس الماء وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول أبي أنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب سورة بني آدم امام طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل نئے انداز کا باپ قائم کیا ہے جبکہ دوسری حدیثوں میں یہ عنوان کہیں نہیں ملتا بلکہ وہاں فضل فضل عورت یا فضل رجل کا ذکر ہوتا ہے کہ عورت یا مرد کا بچا ہوا استعمال شدہ پانی استعمال کرنا لیکن یہاں پر سور کا لفظ ذکر کیا ہے اس لیے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ سور کے تین معنی استعمال ہوتے ہیں اور سور کے اصل معنی ما بقیہ کے ایک سور کا معنی ہے ما بقیہ من العاقل و شارف جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کا ترجمہ جھوٹے کا اور ایک سور کا لفظ استعمال ہوتا ہے ما یس کو تو منل آزا یعنی مائ مستعمل کہ جو پانی غاسل یا متوزی کے جسم سے ساخت ہو جائے تو اس کو بھی سور کہا جاتا ہے یعنی با بقیہ کا یہ معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے اور ایک تیسرا معنی جو یہاں پر امام تعبیر رحمۃ اللہ علیہ جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ مرد یا عورت کسی کے غسل یا وضو سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا ایک بالٹی میں لوٹے میں برتن میں پانی ہے ایک نے وضو کیا مزید پانی بچ گیا تو وہ ماں باقی یا میلن متوزی کہلائے تو وہ بھی اس کو بھی سور کہا جاتا ہے یہاں پر کسی مسئلے کو بیان کیا ہے اور اس سلسلے میں آپ پڑھ چکے ہیں مسئلہ <clears throat> آسان ہے اور وہ یہ کہ اس کی چار صورتیں بنتی ہیں ایک تو یہ کہ مرد اور عورت یعنی اس میں تو اتفاق ہے کہ عورت عورت کا بچا ہوا پانی اور مرد مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتا ہے لیکن عورت مرد کا یا مرد عورت کا تو اس سلسلے میں <clears throat> فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک ساتھ پانی لیں اکٹھا ایک ساتھ پانی استعمال کریں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ تعاقب کے ساتھ پانی لیں ایک نے پہلے لے لیا دوسرے نے بعد میں لے لیا یا یہ کہ تنہا ان میں سے کوئی ایک استعمال کرے دوسرا اس کے بعد آ کر استعمال کرے تو وہاں پہلے دوسری صورت میں زمانہ تو ایک ہے لیکن پانی تعاقبن لیتے ہیں جیسے کہ آنے والی روایت میں کہ میں نے ایک منگا پانی لے لیا اس کے بعد پھر آپ نے لیا آپ کے بعد میں نے لیا تو اس کو بھی جب میرے لینے کے بعد جو پانی بچے گا وہ بھی ماں ہے تو اس لیے یہ بھی اس کے اندر داخل و شامل ہے تو ایک صورت تو ہے کہ دونوں پانی استعمال کریں استعمال اور مان ایک ساتھ اور ایک یہ کہ دونوں پانی استعمال کریں متعاطباً دونوں موجود ہیں لیکن متعاطباً استعمال کرتے ہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے مرد استعمال کرے اور بعد میں پھر عورت اس پانی کو استعمال کرے اور چوتھا اس کا برعکس ہے اس میں جو اختلاف ہے وہ دوسری صورت میں ہے کہ متعاقباً دونوں پانی استعمال کریں یا عورت پہلے پانی استعمال کرے مرد بعد میں پانی استعمال کرے تو اصحاب ظواہر اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر یہی مراد ہے اور یہ حضرات اس پانی کے استعمال کو مقرو قرار دیتے ہیں جبکہ حضرات جمہور فقہ اور ام ثلاثہ اس میں چاروں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو سب صورتیں بلا کراہت جائز ہے اور کسی کا بچا ہوا پانی دوسرا آدمی استعمال کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اس سلسلے میں یہ روایتیں یہاں پر نقل کی ہے امام تعویر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس سے امام احمد اور اصحاب زواہر نے استدار کیا اور ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کی کراہت کا تذکرہ کیا دوسرے باب میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ تین قسم کی باب میں روایت ہے پہلی روایت کراہت کی ذکر کی ہے دوسری روایت ذکر کی ہے کہ جس میں دونوں متعاقبن دونوں دونوں متعاقبن پانی کو استعمال کرتے ہیں لیکن ایک روایت میں اجمال ہے اور دوسری روایت میں تفصیل ہے متعاقباً والی روایت اجمالاً ذکر کی ہے اس میں تصریح نہیں ہے تعاقب کی لیکن اجمالاً یہ معنی مفہوم ہوتا ہے اس لیے کہ جب دو آدمی ایک برتن سے پانی لیں گے تو ضروری نہیں کہ ایک ہی ساتھ لیں اور ایک ہی ساتھ بدن پر ڈالیں پھر دوبارہ ایک ساتھ اٹھائیں یہ ممکن نہیں ہوتا تو اس لیے آگے پیچھے تعاقب تو ضروری ہے لیکن یہ تعاقب کا بیان اجمالن ہے اور دوسری قسم میں تعاقب کا بیان تفصیل ہے اور پھر تعاقب کی دو صورتیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ایک یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں پانی کا اس میں تعاقب ہے اور تعاقب کی ایک صورت جو عام طور پر متعارف ہے وہ یہ کہ ایک کے غیر موجودگی میں پہلے نے پانی استعمال کیا اور دوسرا اس کے بعد آ کر استعمال کرے اس کی ایک روایت یہاں پر امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اور وہی روایت مستدل بن کر تعاقب کے مسئلے پر بھی روشنی ڈالتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہور کی روایتوں میں امام تحاوی نے ایسی روایت بیان کی کہ ازواج متحرات میں سے بعض نے پانی کو آپ کی غیر موجودگی میں غسل جنابت میں استعمال کیا جب آپ تشریف لائے اور آپ بھی نہانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو میں نے پانی استعمال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی نجس نہیں ہوتا یعنی اس طرح کے استعمال کرنے سے کہ وہ جنابت اس کے اندر آ جائے تو جنابت ایک مانوی نجاست ہے اور ظاہر میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے یہ روایت سری ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی کو مرد استعمال کرے جبکہ عورت نے اس پانی کو مرد کی غیر موجودگی میں اس لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا اصحاب ظواہر میں سے کہ اگر مرد کی موجودگی میں عورت نے پانی کو استعمال کیا ہے تو مرد استعمال کر سکتا ہے لیکن غیبوبت میں اگر استعمال کیا ہے تو اس کے دل میں وساوس و خطرات پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے کہ عورتیں تعلیم یافتہ کم ہوتی ہیں طہارت و نظافت میں احتیاط اتنی نہیں جتنی کہ مرد کرتا ہے تو اس لیے اس میں کراہت پیدا ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ یہ تین قسم کی روایتیں امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی پہلی روایت کراہت کی ہے دوسری روایت عباہت کی ہے پھر عباہت میں دو قسم کی روایت ہے جس میں تعاقباً پانی کے استعمال کا اجمالاً ذکر ہے اور دوسرے میں تعاقب کا ذکر تفصیل اور اس کے بعد پھر نظر سے حضرات ایم ثلاثہ کے جمہور کے مسلک کی تائید ذکر کی ہے جی بہت آسان مختصر سا باب ہے اس کو جلدی سے پڑھ کر ختم کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بنی آدم آگے ذکر آ رہا ہے اس سلسلے میں بعض حضرات نے کچھ توجیحات بیان کی ہیں یہ جو روایت کراہت کی ذکر کی ہے اس سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ کراہت کی توجیح یہ بیان کی ہے کہ اور اس کی وجہ بیان فرمائی ہے نمبر ایک یہ کہ اس روایت کا مقصد جیسے کہ حضرت شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ سد ذرائع کے طور پر یہ کراہت کو ذکر کیا ہے شرعن کراہت نہیں ہے سد ذرائع وہ سد ذرائع کیا ہے کہ عام طور پر عورت میں چونکہ نظافت اور صفائی کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تو اگر عورت نے پانی استعمال کیا بعد میں مرد نے استعمال کیا تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا ایک راستہ ملے گا اور اس طرح سے عورت کے سلسلے میں مرد کے دل میں جو خیالات آئیں گے اس کے خوشگوار تعلقات محبت پر اثر انداز ہوں گے کہ عورت کے پتہ نہیں کس طرح استعمال کیا ہوگا اس میں نظافت اور تہارت کا صحیح اہتمام کیا یا نہیں کیا تو عورتوں کے بارے میں کچھ اچھے خیالات پیدا نہیں ہوں گے جس سے خوشگوار اور محبت والے تعلقات پر فرق پڑ سکتا ہے اس لیے منع کیا گیا ہے ایک تو جی اس کی یہ بیان فرمائی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ واقعتا شرعی مسائل سے ہمیں معلوم ہے کہ شرعی مسائل سے واقف ہیں اب دیہاتی عورتیں ہیں عرابی عورتیں ہیں پہاڑی عورتیں ہیں جو کہیں پڑھنے اور پڑھانے کا ان کو اتفاق نہیں ہوا اور مردوں میں بھی تعلیم وغیرہ کا اتنا رواج نہیں لیکن مرد تو باہر ایک سہروزہ لگا دیا اور اور چالیس چالیس دن لگا دیے مسئلے مسائل باہر سے سن لیے لیکن بیچاری عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان مسائل سے ناواقف ہوتی ہے تو اس ناواقفیت کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا تو حاصل یہ ہوا کہ یہ ہر اس مقام پر کراہت کا حکم لگے گا جہاں پر پہلا استعمال کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کو مسائل شرعیہ معلوم نہ ہو تو اس لیے پانی کے تلویز کا اندیشہ ہے لیکن چونکہ عورتوں میں زیادہ طور پر جہالت پائی جاتی ہے شری مسائل کے سلسلے میں اس لیے عورت کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے ورنہ مرد بھی اگر یہ پہاڑ خان بھی اگر پانی کو اس طرح استعمال کرے کہ نجاست اور صفائی کا اصول اور طریقہ معلوم نہ ہو تو اس کے بچے ہوئے پانی سے بھی وسوسے پیدا ہوں گے اور احتراج کرنا چاہیے جی وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معل بن عسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سلف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا وبه قال حدثنا أحمد بن يهاں پر دونوں کا ذکر کیا ہے کہ مرد عورت کے اور عورت مرد کے حالانکہ مختلف ہی جو مسئلہ ہے وہ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ معنی بیان کیا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے جھوٹا استعمال نہ کرے لیکن دوسرے حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں عورت کے بارے میں ہے یہ مسئلہ کہ عورت مرد کے وہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کرے برف اس کا برعکس جائز جی وبه قال حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله العبدي عن عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت من سحب النبي صلى الله عليه وسلم من لقيت من أبي لقيت من سحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ये थक गया है दूसरा कोई पढ़े कब तक बेचारा पढ़ता रहेगा समझो وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحاكم الغفاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم القاف دي جفارير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوزع الرجل بفضل المرأة أو أو بسوء المرأة لا يدري أبو حازم أيهما قال وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع قال عن عاصم بن سليمان عن عن سوادة بن عاصم أبو حاجب عن الحاكم الغفاري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سور المرأة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فكرهوا أن يتوزع الرجل بفضل المرأة أو تتوزع المرأة بفضل الرجل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بهذا كله وكان مما <clears throat> وكان مما احتجوا به في ذلك مما وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم عن معاذة امرأة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن عاصم فذكر بإسناده مثله وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن المقري قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن, أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله وبه قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا, حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عربة عن عائشة مثله وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعلى بن عبيد عبيد عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة مثله وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخسيب بن ناس قال حدثنا وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثله وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وبه قال حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا أبو عامر الأنقدي قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن عائشة مثله وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا نعيم, نعيم, نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني نعم مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من مركن واحد نفيذ على أيدينا حتى نقيها مركن بكسر ميم مركن مركن واحد نفيذ على أيدينا حتى نقيها ثم نفيذ علينا الماء وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخبرنا شعبة رحمه الله وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدث قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل, يغتسل وهو والمرأة من نسائه من الإناء الواحد قال ابو جعفر فلم يكن في روایتیں <clears throat> امام صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی ہے لیکن اس سے سریح استدلال واضح نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اس کمزوری کا خود بھی ذکر کیا کہ اس میں ایک ساتھ نہانے کا تذکرہ ہے تعاقب کا کوئی لفظ نہیں ہے آگے پیچھے کا تو اس لیے اس روایتوں سے سریح استدلال ثابت نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں ہم ذکر کریں گے کہ جس میں ایک دوسرے کا تعاقبت پانی لے لا تاکہ یہ لب صادق آئے کہ اس نے اس کے بچے ہوئے پانی اور ماں بچتا کو استعمال کیا جی قال ابو جعفر فلم يكن في هذا عندنا حجة على ما يقول اهل المقالة الاولى لانه قد يجوز ان يكون كان يغتسلان جميعا وإنما تنازع بين الناس إذا ابتدى أحدهما قبل الآخر فنظرنا في ذلك فإذا علي بن معبد قد وبه قال حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب عن أسامة بن عن أسامة بن زيد عن سالم عن أم سبية الجهنية قال وزعم أنها قد أدركت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى يدي, يدي, يدي وید رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فی من اناء واحد یہاں پر بھی دیکھیں اختلافت کا کیا مطلب ہے جی تعاقبت یعنی آگے پیچھے جی وبه قال قال حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال عن سالم بن نعمان نعمان عن أم سبية الجهنية مثله وبه ففي هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد ساهمه وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبان بن سماعة عن إكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبدأ قبلي ففي هذا دليل على أن سور الرجل جائز للمرأة التطهير بها وبه قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد أن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة وبه قال حدثنا ربيع الجيزية قال حدثنا عبد الله بن مسلمة مسلمة بن كعب قال حدثنا أفلح أفلح رحم الله تعالى ha, oğlum. ha. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر الاقدي قال حدثنا افلح فذكر فذكر مثل باسناده وبه قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أنازع وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من من إناء واحد من الجناب وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قبله وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن مبارك بن فزارة عن أمه عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأقول ابكي ابكي لي وبه قال حدثنا محمد بن العباس بن ربيع اللؤلؤي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا المبارك فذكر بإسناده مثله وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد أرش عن معاذة عن عائشة مثله وبي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن سماك عن اكرمة عن, ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اختصلت من الجنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فقالت له فقال ان الماء لا ينجس شيء یہ ہے روایت بڑی سری کہ مرد کی غیر موجودگی میں عورت نے پانی کو استعمال کیا اس کے بعد پھر آپ نے استعمال کیا اور یہ فرمایا کہ پانی اس طرح کی جنابت کے پانی استعمال کرنے سے پانی نجیس نہیں ہوتا جی فقد روينا روينا في في هذا هذا تطهر كل كل شيء واحد من الرجل والمرأة بسور صاحبه فزاد ذلك ما الباب فوجد قدر ها هنا لنستخرج به من المعنيين متزادين معنى صحيحا فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذ بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في یعنی الماء یہ نظر کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے فریق نے کہا کہ اگر ایک ساتھ اگر پانی استعمال کریں تو جائز اور اگر آگے پیچھے استعمال کریں تو کراہت ہے تو نظر سے ہم اس دوسری قسم کی روایت کو ترجیح دیں گے کہ جس میں کراہت نہیں اور وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے وضو کرنے کے وقت نجاست پڑ جائے تو جب بھی پانی نجیس اور اگر پہلے نجاست واقع ہو چکی ہے تو جب بھی وہ پانی قابل استعمال نہیں تو اگر عورت کا استعمال نجاست کا کراہت کا باعث ہے تو چاہے پہلے وہ استعمال کرے یا ساتھ میں تو جس طرح نجاست کا وقوع وضو کی حالت میں ہو جب بھی ناپاک اور پہلے ہو اسی طریقے سے عورت چاہے مرد کے ساتھ یا مرد سے پہلے تو ہر صورت میں نجس لیکن پہلے صورت میں ایک ساتھ میں نجاست کا کراہت کا قول نہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پہلے عورت نے پانی کو استعمال کیا تو اس میں بھی کراہت نہیں ہونا چاہیے جی نجاسات اذا وقعت بالماء قبل ان ان يتوضا منها او منه حكم ذلك ذلك سواء فلما كان كان كذلك كذلك وكان وضوء كل كل كل واحد من من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه وضوءه وضوءه بعده سوره في النذر ايضا فثبت بهذا ما ذهب إليه التفريق الآخر وهو قول أبي حنيفة آه، فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الأحسن رحمه الله تعالى